بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفاء وسلام على عباده الذين وکفا اما بعد آج ہمارا سورہ فجر کی تجوید اور قیرات پر لیکچر ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر جیم پر قلقلہ ہوگا وَلَيَالٍ عشر ہمارے ہاں بعض لوگ عشر پڑھتے ہیں نہیں شین پر جزم ہے اس پر زبر نہیں پڑھنی وَالشَّفْعِ وش اب فا اور تا ان دونوں پر قلقلہ نہیں ہوگا وسر اب یہاں پر یسر نہیں پڑھنا یسر حجر اب پہلے کاف آیا پھر قوف آیا تو اس میں فرق کرنا ہے اور جیم جو حجر والا ہے اس پر قلقلہ ہوگا الم ترقی فلا رد دال پر قلقلہ کل قلام یہاں پھر کل قلعہ الم یوخلا قاف پر قلقلہ آیا مسل فی البلاد و سمود جیب سعود کو صحیح پڑھا جائے گا اور خا ہے آگے بل ود پھر کیونکہ فا, و پر زیر ہے فا کے نیچے زیر ہے تو را کو پتلا پڑا جائے گا قلقلہ الذین طغوا فی البلاد فاکثروا کاف پر کلکلا نہیں ہوگا فی حل فساد فب علم رب کا سعتاب ان ربك لبالمرصاد میم کے نیچے زیر ہے تو را کو پتلا پڑا جائے گا فم ا نو اد مب آئے گا رب فک کاف پر قلقلہ نہیں ہوگا وہ عین پر شدہ ہے تو اسے ذرا تھوڑا سا دبا کے پڑا جائے گا فیقول ربی اکرمن پھر اکرمن کی کاف پر قلقلہ نہیں ہوگا وہ ام مب تلح فقود رزق ہا کو موٹا پڑے فیقول ربی اہنن ہا کو پھر موٹا پڑا جائے گا کل بل تکریمون الیتیم جو تکریمون کا کاف ہے اس پر قلقلہ نہیں ہوتا ولا تحاضون ہا پر مد ہے اور آگے ود پر شدہ ہے تو اسے چھ حرکت لمبا کیا جانا چاہیے طعام المسکین وتأکلون التراث اک لم کا جو کاف ہے نا اک اس پر اکثر لوگ قلقلہ کرتے ہیں یہ غلط ہے وہ تو ہب نل محب جم کل ادل اور وہ دک دکا وجاء کا ول ملا صفا اب یہاں بار بار اخفا آ رہا ہے اور آخر میں جو ہے سٹاپ کی وجہ سے صفا پڑھا جائے گا تو اخفا کو صحیح انداز سے کرنا چاہیے وجی جی ا یو مہنم یو يذكر الانسان وانا له لہ ذکر کی کاف پر قلقلہ نہیں ہوگا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا يعذب عذابه احد یہاں پر ذال جو ہے وہ بار بار آ رہا ہے اسے صحیح پڑھیں اور احد پر قلقلہ کیا جائے گا ولا يوثق وثاقه احد اب یہاں یوثق وثاقه دو مرتبہ سا آیا ہے تو اس میں سین کی آواز نہیں آنی چاہیے یا ایتها النفس المطمئنه ہمارے ہاں اکثر ایتوہن پڑھتے ہیں یا کو سیٹی کی آواز دے دیتے ہیں یہ غلط ہے اور مطمئنہ تو جو ہے اس پر قلقلہ واضح ہونا چاہیے ارجعي ارجی ربك ری رویتم اسے پریکٹس کیجئے فد خلی فی عبدی ود جنتی اب ہم اس کی قرات کرتے ہیں اعوذ من اعدب الجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسقى هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن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 كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي سورہ الفجر پر تیسویں پارے کا نصف ہو جاتا ہے تو لمبی صورت ہے اس کو آپ کا وقت بھی لگے گا کم از کم سات آٹھ دن اس کو باقاعدہ جو ہے دہرایا جائے اور اس کی قرآت اور اس کی تجوید جو ہے اس کے مسائل کو سمجھا جائے تو انشاءاللہ یہ صورت اچھے طریقے سے یاد ہو جائے گی اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی سیکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ